جواز نمشی کے جواز دامن کی فلفی میں کثیر امریکہ احناف اور شفافی نے التفاق کافی فرق کی وافی نے کی باتیں مانے سے پیش کی جافیہ ادارن کی احنافی دمن دو سرام دروازے بے میں تٹولا دامن پہ سواری سرو